کا اور سورہ ولیل کے اندر تفرقہ فل اعمال کا ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں بشمس کے اندر کہ جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے اسی طرح مبحد اور مشرق بھی برابر نہیں ہے اس کے بعد ولیل کے اندر فرمائیں گے جس طرح اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے اسی طرح نیک عمل کرنے والا اور برے عمل کرنے والا بھی برابر نہیں ہے اللہ الرحمن الرحیم تفرقہ فل اعتقاد کا بیان ہے یہ ہے توحید کا مضمون بشم سے رضو قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنائی کی بل قمر اور قسم ہے چاند کی ایسا تلا جب کے پیچھے آئے اس سورج کے پیچھے آئے اس کیا مطلب ہے دوسرے علماء تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودہ تاریخ جب ہوتی ہے نا چودہ تاریخ تیرہ تاریخ کی شام تو ادھر سے سورج غروب ہوتا ہے ادھر سے چاند نکلتا ہے کیا سمجھ رہے ہو تیرہ چاند کی تیرہ تاریخ کی جب شام ہوتی ہے تو اس طرف سے سورج غروب ہوتا ہے اس طرف سے چاند نکلتا ہے چودہویں کا چاند نکلتا ہے یہ مراد ہے کہ چاند اس کے پیچھے آتا ہے سورج کے مولانا رحم اللہ یہ مانا نہیں لیتے سنو بات مولانا رحم اللہ فرماتے ہیں کہ چاند کی پہلی تاریخ جب ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تو اس طرف سے سورج غروب ہوتا ہے اس کے پیچھے چاند نظر آتا ہے نظر آتا نہیں آتا اصل بات کیا ہوتی ہے صبح کو جب اس طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے چاند بھی طلوع ہوتا ہے اس کے پیچھے پیچھے لیکن سورج کی روشنی ہوتی ہے چاند بالکل بال کی طرح باریک ہوتا ہے نظر نہیں آتا چلتے چلتے چاند سورج آگے آگے چاند سمجھا پیچھے پیچھے آتا ہے ادھر جب سورج غروب ہوتا ہے چاند اوپر کھڑا ہوتا ہے سمجھ رہے اب وہی مانا ہے اور قسم ہے چاند کی تلاحا تلاح کہ پیچھے چلتا ہے اس سورج کے بنہارے قسم ہے دن کی جب کہ روشن کر دے وے وہ دن اس سورج کو کیا مانا ہے روشن کر دے وے وہ دن اس حیرانگی کی بات ہے سورج روشن کرتا ہے یا دن روشن کرتا ہے سورج روشنی کرتا ہے یہ اسناد مجازی ہے ادنا مناسبت کی وجہ سے کیا ہے اسناد مجازی ہے ہے جبکہ روشن کر دے وہ دن اور سورج کو اور قسم ہے رات کی اضا جب جبکہ ڈھانک لے وے اس سورج کو بولو صحیح جبکہ لے وے اس سورج کو جس طرح سورج اور چاند برابر نہیں جس طرح دن اور رات برابر نہیں اسی طرح اپنا جس انسان نے تزکیہ کر لیا وہ اور جس انسان نے اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا وہ بھی برابر نہیں ہے اور قسم ہے آسمان کی ماں بنا بہت سارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ ماں مزریہ ہے ماں بنا ماں تہا ماں سواہا یہ تین ماں آت ہیں یہ تینوں ماں آت جو ہیں یہ کیا ہے مزریہ ہے اب حاصل کیا ہے وہ سما و بنا ارد و و و تصویت سمجھا اور اس کے بنانے کی اور قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھانے کی اور قسم ہے نفس کی اور اس کے درست اندام بنانے کی سمجھے گا ماں کیا ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ماں مدریا نہیں بلکہ ماں موصولہ بے معنی من بے مانا ابھی جو پڑھا ہے گالا جا کے اندر ماں بے مانا جہاں بھی ہیں قسم ہے آسمان کی اور اس ذات پاک کی جس نے بنایا ہے اس کو جس نے اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات پاک کی جس نے بچھایا ہے اس زمین کو اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات پاک کی جس نے تندرست بنایا ہے اس کو یہ بات یہ ما آت جو ہے یہ معنی من ہے اور یہاں وہی بات ہے کہ یہ ابہام تفخیم کے لیے ہے ابہام کس کے لیے ہے تفخیم کے لیے ہے اب یہ اگر من کے معنی میں کرو نا صحیح پھر الحما فجورہ کے مطابق ہو جاتا ہے کس طرح مطابق ہوتا ہے پھر میں ملا کر مانا کر رہا ہوں قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے بنایا اس کو اور قسم ہے زمین کی اور اس ذات پاک کی جس نے بچھایا اس کو اور قسم ہے نفس کی اور اس ذات پاک کی جس نے درست اندام بنایا اس کو ف پس الہام کیا اس کو اس کے گناہوں اور اس کے تقوا کی بنایا ہے اور پھر کیا کیا ہے الہام کیا ہے فا الحما فا ہے نا جی، ترتیب کے لیے آتا ہے نا فا الحما پس خبر دے دی اس کو الحمد کمان خبر دے دی خبر دے دی اس کو اس کے گناہوں اور اس کی نیکیوں کی بس قد افلا یہ جواب قسم ہے تاکی کامیاب ہو گیا وہ انسان جس نے پاک کر لیا اس نفس کو کس چیز سے پاک کر لیا عقائد خبیصہ اور اخلاق رضیلا سے نہیں لکھا ہوا ہاں؟ اچھا اوپر لکھ لو لکھ لو کوئی بھی نہیں اوپر لکھ لو عقائد خبیصہ اور اخلاق رضیلا عقائد خبیصہ اور اخلاق رضیلا عقائد خدیثہ اور اخلاق کے او کیبر ہے حسد ہے بغض ہے لالچ ہے جو گندے اخلاق ہیں ان سے ہاں وہ انسان جس نے پاک کر لیا کو عقائد خدیثہ شرپ و کفر وغیرہ اور اخلاق رضیلا سے بقد خواب مند اور تاکہ نامراد ہوا وہ انسان جس نے خاک میں ملا دیا اس کو سمجھا نہیں تھی جس نے خواب میں ملا دیا یعنی گندے عقیدے گندے گندے قبضہ بد گم ہو تخویف دنیا بھی چل کر تخریف ہے مل کر جی، دنیا بھی ہے دنیا کے عذاب کا ڈرا ہے نا اب کرو مانا جٹلایا قوم سمود نے کس کو جٹلایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بے بس سبب اپنے تغیان اور سرکشی کے بے بس سبب اپنی سرکشی اور تغیان کے حضرت قبضہ بت منت کیوں لایا گیا حالانکہ سمود تو وہ لوگوں لوگ ہیں نا جو مذکر ہے نا تو بتا رو قبیلہ ہے بتاویل قبیلہ ہاں جٹلا قبیلہ قوم سمود نے جو تغوا اپنی سرکشی کی وجہ سے وقت تقریب جب کے اٹھا قتل اونٹنی کے لیے بد بخت اس کو صالح علیہ السلام تمدیح پر فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ارادہ قتل معلوم کرنے کے بعد ان کے قتل معلوم کرنے کے بعد فرمایا ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جی. اللہ حفاظت کرو تم اللہ کی اونٹنی کی اور اس کے پانی پینے کی باری کو پایا وہ پیچھے آگے بھی آئے گا سارا سب کا گرو نہیں نہ دیکھوں پت جٹلاتے رہے وہ حضرت کو آ پت نمبر دو میں توہین شاعر چل کا ہے عناد قوم نمبر ون تقریب ہے نمبر دو توحید شاعر اللہ سمجھا بھائی انشاءاللہ کل بات آئے گی سمجھا علم الم پر توحید شاعر اللہ سمجھاؤں گا سا پر قتل کا ڈالا انہوں نے اس اونٹنی کو کا دم دم علیہم کمرا ہے پس ہلاکت ڈال دی اللہ پاک نے اوپر ان کے اللہ نے ان پر کیا ڈال دی ہلاکت ڈال دی رب ان کے پروردگار نے بے گمبے وجہ کمرا بجہ ان کے گنا بجا ان کے گناہوں سے سمراٹ سمرا بس عام کر دیا اس ہلاکت کو عام کر دیا اس ہلاکت اور عذاب کو عام کر دیا بلا جخاف ہو خدا اور نہیں ڈرتا اللہ پاک پیچھا کرنے ان کا پیچھا کرنے سمجھا کہ اس قصے کا اور اس قوم کے پیچھا کرنے سے اللہ نہیں ڈرتا سمجھا نا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم بل اب چیز کیا ہے تفرقہ اعمال کا ذکر ہے کہ اعمال صالحہ والا اور اعمال سیاح والا برادر نہیں ہے قسم ہے رات کی جب کہ ڈھانک لیوے آفتاب کو کس کو آفتاب کو ڈھانک لے سمجھا سی موضوع پورک کیا ہے اعمال سمجھا سی اور قسم ہے دن کی جبکہ خوب روشن ہو جائے گا خلق الذکر ان حضرت یہاں بھی ماں بولانا ماں اللہ پاک مراد ہے نا اور قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے پیدا کیا مذکر اور مونس کو ان سا جواب قسم لکھا ہے بے شک اعمال تمہارے کمائی یعنی عمل تمہارے لشتہ البتہ مختلف ہیں طرح طرح پر ہیں ہے اب یہ تفسیر ہے جواب قسم کی پس اے پر وہ انسان جو دیتا ہے لکھا ہے عبادت ہے تین چیزوں کا بیان آئے گا عبادت کا عقیدے کا اور اخلاق کا یہ عبادت کا بیان ہے پتہ پر وہ انسان جو دیتا ہے مال اللہ کی راہ میں مال اللہ کی راہ میں دیتا ہے بتا پا اور یہ اخلاق کا بیان ہے اور ڈرتا رہا اور ڈرتا رہا اور بچتا رہا دل میں دل میں اس کے خوف رہا بس سدا کا یہ عقیدے کا بیان آ گیا اور سچا سمجھا حسنا کو سچا سمجھا حسنا کو حسنا کون سا کا سیکھا ہے اس کا موصوف کیا ہے دو کون ہے کتنی کون ہیں ایک یہ کہ حسنا کا موصوف الملت ہے ہے سدا کا بل ملت حوصلہ تصدیق کی ساتھ مذہب اچھے ساتھ ملت مان مذہب ملت مانت ہے اس لیے بھی پیدا پھر آ گیا ساتھ ملت حسنا یعنی مذہب اچھا یعنی دین توحید اور دوسرا قول یہ ہے کہ حسنا کا موصوف کالے میں مقدر ہے سدا کا بل کالے تصدیق کی اس نے کلمہ حسنا کی اور کلمہ حسنا ہے لا الہ سمجھ رہے ہو اور تصدیق کی اس نے کلمہ اچھے کی بھلی بات اچھی بات یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی سمرا ہے پس ان قریب آسان کریں گے ہم اس کو واسطے آسان ہی گل جوسرا بات کیا مطلب ہے یعنی اس کو ہم توفیق دیں گے کہ وہ ایسے کام کرے گا کہ جس کا نتیجہ جنت ہوگا اور جنت کے اندر صرف آسانی اور یسر ہے اور کچھ سمجھ رہے ہو نا جی جنت کے اندر آسانی آسانی ہے نا کوئی دقت کوئی مشقت نہیں ہے نا <clears throat> بس قریب آسانی کریں گے اس کی دوسرا وقت آسان کام ہو گئے وہ اما ممبا خلا وسط نا اور وہ انسان جو بخل کرتا ہے یہ باخلا ہے کسی کی کسی پہلے تھا کہ دیتا ہے اب ہے کہ باخلا بخل کرتا ہے حقوق سے کس سے حقوق واجبہ سے وسطنا اور بے پرواہی کرتا ہے سمجھا بجائے ڈرنے کے بجائے کا مقابل ہے پہلا تھا کہ ڈرتا ہے یہ ہے کہ بے پرواہی کرتا ہے کچھ بھی نہیں ڈرتا بکزہ ببل حسنا نمبر تین اور جھوٹا سمجھتا ہے کل میں اچھے کو لا الہ الا اللہ کو جھوٹا سمجھتا ہے ملت توحیدیہ کو جھوٹا سمجھتا ہے شسل ہوئے ہو سمرا ہے تو بدن قریب آسان کریں گے ہم اس کے لیے اس کی واسطے سختی سے واسطے سختی سے ہم اس کو ایسے کام آسان کر دیں گے جو وہ کرے گا اور آخر میں جہنم کے اندر جائے گا سختی بھگتے گا سمجھا دیں پتن قریب آسانی کر دیں گے ہم اس کی واسطے سختی کے بم آج ہوگا سمرا اہل اسرا سمرا اہل اسرا کیا ہوگا اور نہیں دفاع کرے گا اس سے مال اس کا جب گرے گا اور ہلاک ہوگا جب ہلاک ہوگا اور گرے گا جہنم میں جہنم میں جب گر کر ہلاک ہوگا تو وہ مال جس کے اندر آج وہ مشغول ہے اور ماں یتیم کا مال کھا رہا ہے مردے کا مال کھا رہا ہے یہ مال بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا ان بے شک ہمارے ذمے ہے بے شک ہمارے لیکن تفضلن چل کا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر واجب کچھ بھی نہیں ہے کہ اس کا فضل ہے تو اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے بے شک ہمارے ذمے ہے لل ہودا البتہ رہنمائی کرنا البتہ رہنمائی کرنا خیر و شر کی رہنمائی کرنا اور بے شک واسطے ہمارے ہے یعنی ہمارے حکم میں ہے البتہ پچھلا جہان اور پہلا جہان آخرت جو دار الجزا ہے اور اولا دنیا جو دار العمل ہے وہ دونوں ہمارے حکم کے اندر ہے ہمارے حکم کے تابع ہیں جس طرح ہم فیصلہ کریں گے اسی طرح ہوگا اندر تو گم تخلیف اخروی پت جراتا ہوں میں تمہیں آگ سے تلزا جو شعلے مارے گی جو للزا تھا لا لاجسل نہیں ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا اس کو مگر بڑا بدبخت مگر بڑا نیچل کا نا مستحقین مستحقینا جی، ہے مرجیا ہے مرجیا مرجیا کہتے ہیں کہ نیک عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے بس تصدیق کافی ہے نماز نہ پڑھے بنا کرے قتل کرے چوریاں کرے کوئی حج کی بات نہیں ہے نہ آمال سیاح مضر ہیں نہ آمال صالحہ کی ضرورت ہے وہ دلیل میں جی آیت بھی پیش کرتے ہیں لا صلاح نہیں داخل ہوگا جہنم کو مگر بڑا بد وقت اشقا میں تفضیل ہے نا بڑا بد وقت داخل ہوگا یعنی کافر داخل ہوگا اور جو موحد مسلم ہے وہ جتنا بھی گنہگار ہوگا وہ داخل نہیں ہوگا اس لیے سنگت اور جماعت نے جواب دیا ہے کہ یہاں لا لاصلاحہ کے اندر دخول ہمیشہ والا مراد ہے کون سا جو کوئی براد ہے ہمیشہ کے لیے در داخل ہوگا جنگل کے اندر وہ بڑا بد وقت کافر مشرق باقی دوسرے جو ہیں وہ داخل ہوں گے لیکن پاک ہو کر پھر آ جائیں گے اس لیے اصلاح کرنے کے لیے چل کر ہمیشہ کے لیے اللہ کلزا بابا سے اول وہ انسان جو جٹلاتا ہے تقریب کرتا ہے جھوٹا سمجھتا ہے دین حق کو جھوٹا سمجھتا ہے دین حق کو بط اور نمبر دو منہ موڑتا ہے اطاعت سے جی۔ سے بس جو جنب و حل اتقا یہ بشارت ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے یہ حضرت بلال کو خرید کر کے انہوں نے جب آزاد کیا تھا نا تو یہ آیات آئی تھی اور ان قریب بچایا جائے گا دور کر دیا جائے گا اس جہنم سے الحتفا جو بڑا نیک وقت اور ڈرنے والا ہے نکل مستحقین جنت اور جو وہاں پر بنگا دفاع مزیرہ دفاع مزیرہ تھا اور قریب دور کیا جائے گا اس سے القا بڑا ڈرنے والا الگ ہی جو انسان جو دیتا ہے محض اپنا سمجھا محض اس غرض سے محض سرکار دوسری صفت پاک ہوتا ہے کیا ہوتا ہے پاک ہوتا ہے دل کو پاک کرنے کے لیے نیچر کا ہوگا اخلاق کے ساتھ دیتا ہے بمال احد کمال اخلاق پہلے اخلاص کا ذکر تھا آپ کیا ہے کہ اخلاق بھی کامل ہے کہ وہ کسی احسان کا بدلہ نہیں دے رہا اور نہیں یہ واسطے کسی ایک کے اس کے اوپر بیمانہ آ رہے علیہ ہیں اس کے ہاں یعنی اس کے اوپر لکھ لو بیمانہ آلے ہی بیمانہ آلے اور نہیں ہے اوپر کسی ایک کے لیے اوپر اس کے من نعمت کوئی احسان جو بدلہ دیا جائے اس احسان کا احسان کا بدلہ دینا نہیں ہے بلکہ اللہ کو طلب کرنا ہے اللہ وجہ رب مگر طلب کرنا صرف ذات پاک اپنے رب کی العلیٰ جو بلند ہے جلب من سے آتے جی. جلدان جلد من سے اور البتہ ان قریب وہ راضی ہو جائے گا بس مل جانے جنت کے بس اب مل جانے جنت کے سورہ وضحا اور علم نشرا کے اندر حضرت کے لیے تسلی ہے اور مؤمنین کے لیے تسلی ہے حضرت کے لیے اور سنو بات مشرقین تین دن ہو گئے نبی علیہ السلام کو بخار آ گیا رات کو تحجد کے لیے بھی جاگ نہ ہوئی اور جبریل علیہ السلام بھی نہ آیا تو مشرقین نے تانا مارنا شروع کر دیا کہ تارا کا ہو شیتان ہو اس کے شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ کاہن ہے شیطان سے خبریں لے کر بتاتا ہے آج اس کا شیطان اور جن اس کے پاس نہیں آ رہا ایک تانا تو انہوں نے لگایا کس پر نبی علیہ السلام کا دوسرا تانا انہوں نے لگایا مومنین پر کہ جو بھی اس کی جماعت میں داخل ہوتا ہے وہ اپنا کنگال ہو جاتا ہے غریب ہو جاتا ہے پہلے مالدار ہوتا ہے پھر غریب ہو جاتا ہے تو اللہ صاحب نے یہاں تسلی دی نبی علیہ السلام پر جو تانا لگایا تو سے اس کا جواب دیا اور مومنین پر جو تانا لگایا تو علم نشرہ سے اس کا جواب دیا ہے بات سمجھیے یہ مضمون کے اختتام پر اب حضرت کے لیے تسلی ہے اب کرو مانا بکائے موضوع صورت تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرو مانا قسم ہے زہا اور چاشت کے وقت کی وے اور قسم ہے رات کی اذا سجا جب کہ چھا جائے او مکمل طور پر آ جائے کیا مطلب ہے جواب قسم ما ودا کا ربو کا وما پلا نہیں چھوڑا تجھے تیرے پروردگار نے اور نہیں قلا بغض رکھا تیرے ساتھ سمجھا تھی اللہ نے نہ تجھے چھوڑا ہے اور نہ اللہ نے تیرے ساتھ بغض رکھا ہے میں طرف دیکھو مسئلہ سمجھا دوں پھر بات کرتے ہیں اپنا آگے چلتے ہیں سنو بات پورا ہوتا ہے رہتا ہے ہو گیا سارا خالق پر جب انسان ذکر اذکار شروع کرتا ہے تو اس پر دو کیفیتیں آتی ہیں کتنی کیفیتیں آتی ہیں طالب علم پر بھی یہ دو کیفیتیں آتی ہیں استادوں پر بھی ہر انسان پر ایک کیفیت ہے جس کو بخش کہا جاتا ہے دوسری کیفیت ہے جسے قبض کہا جاتا ہے ایک کیفیت ہے جس کو بخش کہتے ہیں دوسری کو کیا کہتے ہیں کم بخت کا معنی کیا ہے بخت کا معنی جو ہے کہ دل کھلا ہوا ہے پڑھنے کو دل کرتا ہے استاد جو کچھ سن جاتا ہے وہ بھی پورا پورا سمجھ آ جاتا ہے مطالعہ کرنے کو دل کرتا ہے سمجھا نا سی طبیعت کھلی ہوئی ہے خوش خوش ہے طبیعت اس کو کیا کہتے ہیں بخت کہتے ہیں ذکر کرنے پر دل چاہتا ہے فکر کرنے پر دل چاہتا ہے اور دوسری ہے قبض قبض تاری ہو جاتی ہے دل منقبض ہو جاتا ہے بلا وجہ استاد کے پاس سبق پڑھنے جاتا ہے بندہ تو استاد بول رہا ہے بندہ دیکھ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں آتا کہ استاد کیا کہہ رہا ہے سمجھا جی تکرار کرنے کو دل نہیں کرتا ذکر کرنے کو دل نہیں کرتا مطالعہ کرنے کو دل نہیں کرتا بس دل کرتا ہے پڑھا رہا یہ کیا ہے قبض والی حالت بات نہیں دونوں کیفیتیں تاریخ ہوا کرتی ہیں ذکر اذکار کرنے والے بندے پر بخت بھی آتی ہے اور قبض بھی قبض کیوں آتی ہے قبض بعد اوقات آتی ہے کسی گناہ کی وجہ سے جس وجہ سے انسان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے قبض تاری ہو جاتی ہے وہ انوارات اور وہ جو خوشی ہوتی ہے جو فیض ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کو سر دل جو ہے وہ منقبض ہو جاتا ہے کچھ آیا ہے اور بعض اوقات وقت ہوتی ہے اور اس کے بعد قبض آتی ہے دماغ سیدھا کرنے کے لیے کیا کرنے کے لیے وقت ہوتی ہے نا جی ذکر پر دل کرتا ہے مطالعے پر دل کرتا ہے طبیعت کھلی ہوئی ہے بعض اوقات میں اچھے اچھے خواب آنے لگ جاتے ہیں تو انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہتے میں بھی کچھ ہوں میں بھی اللہ کو جنتا ضرور واحد سمجھا بے وقوف دو رکعتیں نماز پڑھتا ہے پھر وہی کی انتظار کرتا ہے تو میں مقرر ہو گیا کب وہی آ رہی ہے ایسے ہوتا ہے جی خواب آتے ہیں اچھے اچھے پھر آدمی مغرور ہو جاتا ہے دل کے اندر کہتا ہے میں کچھ ہوں کہ مجھے عالم بالا تھے یہ خواب آ رہے ہیں اللہ پھر قبض کاری کر دیتا ہے نہ کوئی خواب آئے نہ دل لگے ذکر کرنے میں تاکہ دماغ سیدھا ہو جائے تو میں کچھ بھی نہیں ہوں سمجھ رہے ہو بہرحال قبض جو ہے بعض اوقات گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے بعض اوقات انسان کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے اور حضرت یہی دونوں حالتیں حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تاری ہوتی ہے قبض بھی اور بات لیکن حضرت کی بات ہو یا قبض ہو دونوں درست ہیں دونوں ہیں رفعت شان کے لیے ہے قبض ہوئے تو وہ بھی صحیح ہے اور اس کے بعد وقت ہے تو وہ بھی اور اس کے بعد پھر قبض ہے تو وہ بھی صحیح ہے کیونکہ نبی علیہ السلام گروہوں سے کیا ہے گروہوں ہوں سے کیا ہے عجب اور قبر سے پاک ہیں آپ پر جو بھی حالت آئے وہ درست ہے قبض آئے تو درست آئے اور وقت آئے تو درست ہے جو بھی پچھلی حالت ہے وہ پہلی حالت سے کیا ہے بہتر ہے پہلی حالت قبض ہے اور اس کے بعد وقت ہے تو وہ حالت بہتر ہے پہلی حالت وقت ہے اس کے بعد بات ہے تو وہ بھی ہر پچھلی حالت پہلی حالت سے کیا ہے بہتر ہے اب کرو مانا ماں بدا کربو کا بما خالا نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہیں بوجھ رکھا اب جہاں عبارت ہے وہ پڑھنی ہے زمان فطرت الوحی اوائے ایمانیہ کے لیے تکمیل ہے نہ تنقید لکھا ہوا ہے ہاں یہ لکھا ہے بلے لے کر اوپر لکھا ہے بلے لے کر سجا کر اوپر لکھا ہے دیکھ لو مجھے جگہ ادھر اور جگہ کی ہے جہاں اور لکھا ہے خیر پہلے عبادت لکھی ہوئی ہے نا پڑھ لو پہلے زمانے فطرت الوحی اور تو وہی بند ہوگی جس زمانے میں تین زمانے قوائے ایمانیہ کے لیے تکمیل ہے نا سمجھ رہے ہو نہیں چھوڑا تجھے تیرے رب نے اور نہ بغض رکھا ہے تیرے ساتھ بدل آخرا تو اور البتہ ہر پچھلی حالت بہتر ہے واسطے تیرے ہر پہلی حالت سے عام طور پر مانا کرتے ہیں آخرا مانا دوسرا جہان اور اولا کا مانا یہ دنیا والا جہان آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے وہ بھی درست ہے لیکن مانا اصل جی ہے اور البتہ ہر پچھلی حالت بہتر ہے تیرے لیے ہر پہلی حالت سے حضرت ہر پچھلی حالت بہتر ہے پچھلی حالت قبض ہے تو بہتر ہے بس ہے تو بہتر ہے سو بھائیو بھائی کا ربوں کا فتح اور البتہ ان قریب دے گا تجھے رب تیرا اتنا دے گا کہ بس تو خود راضی ہو جائے گا حضرت یہاں عبارت کچھ لکھی ہے دنیا و آخرت میں دنیا و مثلاً نیچے لکھی ہے مثلاً بس یعنی نزول وحی اور شفاعت قبرا مقام محمود حوض کوثر وغیرہ اور رجسٹان غریب دے گا تجھے رب تیرا بس تو راضی ہو جائے گا علم جد کا جتی یتیما تسلی ہے انعامات بابا چل انعامات تسلی بیان انعامات سلاسا تین انعامات کا بیان ہو رہا ہے سمجھا سی آیا نہیں پایا تھا تجھے یتیم پر جگہ عنایت فرمائی تجھے بابا کا اور پایا تھا تجھے والن والن فہدا کا کیا کرنا ہے خیال کرو دلال کا معنی ہماری زبان میں تو گمراہ ہی ہوتا ہے حالانکہ پیغمبر تو کبھی گمراہ بھی ہوا کرتا گمراہ کا نہیں کفر ہے ظالم کا مانا اور پایا تھا آپ کو بے خبر اب شریعت بے خبر اب شریعت ظالم پر عبارت ہے اما انتا علیہ الان من شریعت اما انتا علیہ الان من شریعت جس شریعت پر آپ اب اس کے اوپر ہو کا والا اس سے آپ بے خبر تھے پس راہ بتائی شرا کی پس راہ بتائی سمجھا وہ باجا اور پایا تھا تجھے آئلن بالکل مفلس اپنا آپس مالدار بنا دیا کیا کر دیا مالدار بنا دیا کون سا مال آپ کو ملا بی بی کو القبرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مال ملا سن رہے ہو بیوی خدیجہ مالدار تھی نا آپ نے شادی کی تو بیوی صاحب نے سارا مال حضرت کو دے دیا اور پایا تھا یہ کر دیا مالدار بنا دیا تو عمل جتی فلا فلاح حضرت یہاں دو تقریریں ہیں پہلی تقریر ہے عوام مفترین کے رام کی اختر مفترین کی وہ کیا ہے وہ ہے لفن شر مرتب کیا ہے خیال کرو خیال کرو تھکے تو نہیں بیٹھے ہاں تم جب توجہ کر کے بیٹھو گے بھی پڑھنا ہے تو نہیں تھکو گے جب تم یہ سین میں رکھو گے یار چھٹی ہونی چاہیے تو پھر تھک جاؤ گے قرآن سمجھ نہیں آئے گا اور پابند بھی بیٹھے رہو گے سمجھا اس لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر بیٹھو کہ یہ پڑھنا ہے سبق بس ہاں دنیا نہیں بن رہی تو نہیں بن رہی آخرت تو بن رہی ہے نا بس ہمیں اور کیا چیز چاہیے والد صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ناتا حسرت انت براں جنید و شبلی اتار میں ہم یہ وہ نعمت ہے جس پر جنید اور شبلی نو مانی جیسے حسرت ہوتی ہے سمجھ رہے ہو اور یہ وہ مجلس ہے جو جنت میں نہیں ملے گی ہاں؟ بدے ساکی مئے باقی کے در جنت نہ خواہی ہی آپ یہ مجلس جو ہے کہ جنت کے اندر نہیں ملے گی تمہیں یہ آج مل رہی ہے ہو کر بیٹھو ذہنی طور پر قرآن سمجھو گے ایک ایک پر نہیں کتنی کتنی نیکیاں ملیں گی تمہیں ہاں باقی مفترین فرماتے ہیں کہ یہ لف نشر مرتب ہے کیا ہے اب اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ میں ترتیب بنا رہا ہوں پھر ترجمہ کروں گا علم یجد کا یتیمن کہاں ہے ہاتھ رکھو نا سارے بچے بوڑھے سارے الم ججد کا یتیمن فمل یتیم فلا تتحر کہاں ہے فمل یتیم الم ججد کا یتیمن فہاوا فمل یتیم اچھا وجد کا والن فائر فلا تنہر وجد کا آئلن فنا وہ کا سمجھ آ گیا ہے پہلے جو تین جملے ہیں نا کہیں وہ لف ہے اور دوسرے تین جملے چاہے نشر ہے اور یہ لف نشر مرتب ہے جس طرح پہلے تین جملے مرتب ہیں ہر جملے کا جو ہے وہ متعلق وہ اسی نمبر پر ہے پہلے جملے کا متعلق نشر کے اندر پہلے درجے پر ہے دوسرے جملے کا متعلق نشر میں دوسرے نمبر پر ہے متعلق تیسرے نمبر پر متعلق بھی اب کرو مانا اس طرح میں ملا کر مانا کروں گا علم یجد کا یتیم آیا نہیں پایا تھا آپ کو یتیم پس اس نے جگہ عنایت فرمائی حضرت آپ نے جتم والی زندگی گزاری ہے آپ کو پتا ہے کتنی مشکل زندگی ہوتی ہے جتم والی سہارا دینے والا کوئی نہیں ہوتا سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا اس لیے یتیم فلا تمار پس اے پر یتیم پس نہ سختی کر تو اس پر نہ منع نہ سختی کر تو یتیم پر کبھی یتیم پر سختی نہ کیا کرو آپ نے دیکھ لیا کہ یتم کی زندگی کیسی بے بسی اور بے کسی کی زندگی ہوتی ہے سمجھ رہے ہو پھر پڑھو پیچھے بابا دادا کا والن احدا اور پایا تھا آپ کو بے خبر از شریعت پس رہنمائی فرمائی ہے حضرت آپ نے شریعت سے بے خبری کی زندگی گزاری ہے اس لیے آپ اپنی شریعت کا قدر کرو جو بھی آپ سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اس کو فوراً مسئلہ بتا دو نہ جی کہ کہو کہ پچاس روپیہ دے گا تو پھر مسئلہ بتاؤ جی، کرو مانا بابا کا اور پایا تھا تجھے بے خبر از شریعت پس رہنمائی کی تھی اس لیے وہ امت سا فلا اور پر مانگنے والا علم کا مانگنے والا ہاں جہاں سے مراد پیسے کا مانگنے والا نہیں ہے مانگنے والا اور پوچھنے والا علم کا فلا تنہر پسنا جھڑک تو اس کو اس کو جھڑکنا نہیں ہے جھڑک بھی نہ اس کو بابا وجہ کا علم اور پایا تھا تجھے مفلس پس تجھے مالدار بنا دیا تو اما بے نعمت ردو اور اے نعمت اپنے رب کے مال والی نعمت کے پس بیان کر من تو لوگوں کو دیتا رہے بات سمجھے یہ لفظ نشر کیا ہے والد صاحب اللہ حضرت مولانا حماد اللہ حالدی رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا کرتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ نشر مرتب نہیں بلکہ غیر مرتب ہے کیا ہے لفظ نشر غیر مرتب جو ہے وہ بھی فساد کا قسم ہے ہاں مقصد میں آپ نے پڑھا ہوگا وہ غیر فتی نہیں ہے وہ بھی فتی ہے اب اب کرو مانا پھر اسی ترتیب پر علم ججد کا یتیمن امل یتیما پڑھا تھا یہ پہلا جملہ پہلے جملے پر فضح ہے آگے پڑھو وجد کا والن فہدا کا توجہ کرو توجہ کرو سمجھنی ہے بات بابا کا فہدا اور پایا تھا تجھے بے خبر از شریعت پس راہ بتائی اس لیے وہ اماں بن امت رب کا فہاد وہ تیسرا جملہ ہے اندر دیکھو اندر دیکھو کان میری طرف لگاؤ اندر دیکھو وہ اما بین امت ربے کا فہد اور پر ساتھ نعمت اپنے رب یعنی شریعت والی نعمت کے حدت پس بیان کر پس ہاں حضرت آپ شریعت سے بے خبر تھے میں نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی اس لیے یہ نعمت آپ اپنے پاس محدود نہ رکھو بلکہ حدیث لوگوں کو بیان کرو لوگوں کو کیا کرو ہاں پڑھائے بما ہوگا الگ بلک ماں ان کا ہم نے آپ کو شریعت والی نعمت دی ہے اس لیے اما بے نعمت رب کا فاضل آپ اس شریعت والی نعمت کو اپنے پاس محدود نہ رکھو بلکہ بیان کرو لوگوں کو اور ساتھ نعمت اپنے رب کے فہدت بیان کر ہوں پھر پیچھے آ رہا ہوں بابا جد کا وجہ کا اور پایا تھا آپ کو تنگ دست پس مالدار بنا دیا اس لیے وہ امت سا فلاں کوئی پیسہ مانگنے کے لیے آئے اے پر سوال کرنے والا پس نہ کو آپ نے دیکھ لیا کہ مفلسی کی زندگی کیسی بے بسی کی زندگی ہے اگر کوئی شاید آ گیا کچھ مانگنے کے لیے تو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا کرو سمجھ آیا یہ لفظ نشر کون سا ہے غیر مرتب ہے یہ اما بن احمت رب کا فاجت متفر ہے بابا کا غالن فہدا لفظ کے اندر دو نمبر نشر کے اندر تین نمبر ہے سمجھ رہے ہو وہ امت فلا صاحب متفر ہے بابا ابنا کا جو لفظ کے اندر تیسرا نمبر ہے نشر کے اندر دوسرا نمبر ہے بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك حضرت موضوع کیا ہے تسلی برائے صحابہ صحابۂ کرام کو تسلی ہے سمجھا پہلے نبی علیہ السلام کو تسلی ہے پھر اس کے بعد صحابہ کرام کو علم نشرح کا کیا ہے نعمت روحانیہ اولا جلب آجی نعمت پورا یعنی کھول دیا ہم نے آپ کی خاطر صدر کا سینہ مبارک اپنا ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا کس بات میں علم و حلم میں علم علم و حلم میں اور حلم میں ہم نے آپ کا سینہ مبارک کھول دیا ان کا کا نمبر دو دفع ذرا جی۔ اور اتار رکھا ہم نے اتار دیا نا اتار دیا مانا کرو گے تو مانا ہوگا اب اتارا ہے حالانکہ وہ پہلے ہی سے اترا ہوا ہے اور اتار رکھا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا وہ بوجھ جو اگر آ پڑتا تو توڑ دیتا آپ کی پیٹھ کو اتنی بڑا زبردست بوجھ تھا کہ اگر آ پڑتا تو آپ کی پیٹھ کو بھی توڑ دیتا وہ کون سا بوجھ ہے وہ کفر و شرک والا کون سا بوجھ اللہ فرماتے ہیں کفر و شرک والا بوجھ ہم نے پہلے ہی سے آپ سے دور کر دیا اور اتار دیا کیونکہ وہ ایسا گندا بوجھ ہے کہ جس پر بھی پڑتا ہے اس کو نیست و نابود کر دیتا ہے اور پہلے ہی سے اتار رکھا ہم نے آپ سے بوجھ آپ کا وہ جو توڑ دیتا آپ کی کمر کو اگر صادر ہوتا اگر آپ تو توڑ دیتا لیکن نہ آیا نہ توڑا بلکہ پہلے ہی سے اترا ہوا ہے ورفانا لکا دکھ رہا انعام سالس گا انعام سالس اور بلند کر دیا ہم نے آپ کے لیے ذکر مبارک اپنا آپ کا ذکر مبارک ہم نے بلند کر دیا جہاں بھی میرا نام آئے گا وہاں آپ کا نام آئے گا آزان میں میرے نام کے بعد آپ کا نام ہے اقامت میں میرے نام کے بعد آپ کا نام ہے نماز میں میرے نام کے بعد آپ کا نام ہے مال جو سرا اب حضرت صاحب کو تسلی آ رہی ہے نعم ام جسمانی یاد اب بے شک سات تنگی کے موجودہ مشکلات کے یسرن آسانی ہے انمال عصرے جوسرا بے شک سات موجودہ مشکلات کے آسانی ہے میری طرف دیکھو کچھ علماء اس طرف ہے کہ یہ جملہ دو بار لایا گیا یہ تاکید ہے یہ کیا ہے تاکید کے لیے لایا گیا ہے بشارتی تاکید کی گئی ہے لیکن صحیح بات ایک اور ہے حضرت تم نے پڑھا ہوا ہے ناحب کے اندر کہ ناکیرا کا ارادہ جب ناکیرا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے ناکیرا کا ہے جب ناکیرا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا کیا ہوتا ہے اور مارشر کا ہے جب معافا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا آئن ہوتا ہے کچھ سمجھ رہے ہو ناکیرا کا ہے جب ناکیرا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا غیر ہوتا ہے اور مارشر کا ہے جب معافا کیا جائے تو دوسرا پہلے کا آئن ہوتا ہے اللہ پاک نے یہاں اندر دیکھو اب ان مال اسرے ان مال اسرے دونوں جگہوں پر العسر کو مارفا لایا ہے چلایا ہے اور یسرن کو چلایا ہے اب مانا کیا ہے اندازے کو مانا کرو بے شک ساتھ موجودہ مشکلات کے یسرن آسانی ہے انسر یو سرا بے شک ساتھ اس پہلی تنگی کے اور آسانی ہے کیا سمجھ رہے ہو سنو بات یعنی پہلا عسر اور دوسرا عسر یہ دونوں ایک عسر ہے دونوں کیا ہیں اور پہلا یوسر اور دوسرا یوسر یہ ایک دوسرے کا غیر غیر ہے بتا دیا کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ایک تنگی کے ساتھ نور میں پڑا ہے نا بین یوسر ادا فک کرتا ہوں فخرا جی؟ اللہ پاک نے ہمیشہ ایک تنگی کے بعد کتنی آسانیاں رکھی ہیں دو آسانیاں کرو مانا پس بے شک سات موجودہ مشکلات کے یسرن آسانی ہے اے صحابہ اے پیغمبر پریشان نہ ہو وہ ضرور جلدی آسانی ہونے والی ہے بے شک ساتھ اس پہلی تنگی کے یسرن اور آسانی ہے فیضا فرمتا میرے طرف دیکھو سمجھ لو بات حضرت نبی علیہ السلام و تسلیم کی عبادت جو ہے وہ دو قسم ہے کتنی قسمیں ایک عبادت لازمہ ایک عبادت متعدیہ ایک عبادت لازمہ ایک عبادت عبادت لازمہ تو وہ ہے جس عبادت کا تعلق خود نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے وہ ہے نماز پڑھنا اس میں روزہ رکھنا حج کرنا زکات دینا اللہ کو یاد کرنا یہ ہے اور عبادت متعدد جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے وہ ہے تبلیغ کرنا وہ کیا ہے تبلیغ عبادت ہے نا جی لیکن اس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرو الفاظ دیگر یوں کہہ لو کہ نبی علیہ السلام کے دو شغل ہیں کتنی شغل ہیں ایک شغل مال خالق اور ایک شغل مال خلق شغل مال خالق اور شغل مال خلق شغل مال خالق تو یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے شغل مال خلق یہ ہے کہ خلق کو سمجھایا جائے اللہ فرماتے ہیں حضرت عبادت متعدیہ کیا کرو شکر مال کر کھا کرو جب وہاں سے فارغ ہو جاؤ تو فن سب پھر اللہ کو یاد کرنے لگ گیا کرو لازمی عبادت شروع کر سکے نماز شروع کر دی ذکر شروع کر دیا تبلیغ کرو تبلیغ کرتے کرتے جب فارغ ہوگو سمجھا عبادت متعدی سے جب فارغ ہوگو تو پھر عبادت لازمی شروع کر دو سمجھ رہے ہو شکر مال خلق سے فارغ ہوگا تو شکر مال خالق شروع کر دو فیضا فارغ ہوتا اصول فوج نمبر اول چل یعنی پائے بس جب فارغ ہو گئے کس بات سے دعوت الخلق ایمن خلق کو دعوت دینے سے فارغ ہو گئے اور نیچے لکھا ہے عبادت متعدیہ سے فارغ ہوئے فن فب نمبر دو عبادت لازم آئے شغل مال خالق ہے تو بس محنت کر توں کھڑا ہو جا توں محنت کر توں بہرا رب کا فرم نمبر دو اور صرف اپنے رب کی طرف پس دل لگا تو اپنے رب کی طرف بس دل لگا تو اور متوجہ ہو تو رغبت بت رکھ سمجھا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم بتی نے بدے تین بطور تین ہی نہ بہادر حضرت تسلی کے بعد تین دلائل نقلیہ کتنی تین دلائل نقلیہ ایک دلیل وہی ایک دلیل عقلی اس کے ساتھ ثابت فرمایا کہ انسان کو جو درجہ ملتا ہے تو توحید اور ایمان کے ذریعے اس کے ذریعے اگر توحید و ایمان ہے تو انسان مقربان بارگاہ الہی میں سے ہے اگر توحید و ایمان نہیں ہے تو پھر جہنم کے سب سے نچلے پہنچے اب کرو مانا بسم اللہ الرحمن الرحیم بتین ہے قسم ہے انجیر کے درخت کی قسم ہے انجیر کے درخت کی ذکر ہے درخت کا مکان کا ارادہ ہے مکین کا ذکر ہے تین کے درخت کا ارادہ ہے کس کا مکین حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جہاں رہتے تھے فلسطین کا علاقہ وہاں انجیر کا درخت بہت ہوتا ہے حضرت یہ فلسطین شام بیت المقدس اللہ کے فرمان کے باوجود پوری دنیا کا چنندہ علاقہ ہے چنندہ سے مراد درجے کے لحاظ سے نا درجے کے لحاظ سے تو مکے کا درجہ دیا جائے یعنی برکات دنیاویہ کے لحاظ سے سر سبز شاداب علاقہ اور اچھے اچھے میوے اور درخت وہاں کرو مانا سمجھا لکھا ہے حضرت دلیل نقلیات ابراہیم علیہ السلام ملک کے شام مراد ہجرت کر کے وہاں چلے گئے تھے قسم ہے تین کی یعنی انجیر کے درخت کی وہ زیتون ہے اور قسم ہے زیتون کے درخت کی یہ دلیل نقلی اب عیسا علیہ السلام ہے جہاں عیسیٰ السلام پیدا ہوئے بیت المقدس کالا کا ذکر ہے مکان کا ارادہ ہے مکین کا جو وہی عدیم علیہ السلام پر آئی جو وہی عیسیٰ علیہ السلام پر آئی بطور سینینا نمبر تین دلیل نقلی از علیہ السلام اور قسم ہے تور سینین کی ذکر ہے تور سینین کی ارادہ ہے حضرت علیہ السلام کا اور قسم ہے تور سینین کی بہاد البلد امین دلیل وہی آ گئی اور اس شہر امانت والے کی اس شہر امانت والے یعنی حفاظت محفوظ والے کی امن والا شہر جو ہے جو بھی اس میں آتا ہے گویا امانت میں آ جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے محفوظ ہو جاتا ہے سمجھا جی کیا جواب ہے لقد خلقنا الانسان جواب قسم کیا لکھا ہے اور یہ بیان خلقت ہے البتہ تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بیچ آسن تقویم کے بہتر اندازے کے بے تاکہ پیدا کیا ہم نے انسان کو بہتر اندازے کے اندر سمجھا کہ بہتر تقویم میں تما رد نہ ہو بیان سمرا جی چرگا نمبر دو تقلیب گئے تقلیب پہلا کیا تھا تخلیق اب کیا ہے تقلیب سمجھا کہ ہم نے اس کو پھر الٹ دیا نیچے اس کے بعد پھینک دیا ہم نے اس کو نیچے نیچوں کے پھینک دیا ہم نے اس کو نیچے نیچوں کے نیچوں کے بھی نیچے پھینک دیا کیوں در صورت عدم ادائیگی فرض منفی در صورت عدم ادائیگی فرض منفی فرض منصبی کی ادا نہ کرنے کی صورت کے اندر نیچوں کے نیچے ہم نے اس کو دیا ہاں مگر وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا قوت نظریہ نمبر تم قوت عملی اور عمل کرتے رہے اچھے سمرائے تو بس بات سے ان کی اجر ہے جو نہیں ہوگا روکا ہوا بند کیا ہوا فما جو کا حضرت یہ <clears throat> یہ متفر ہے جواب قسم پر کون سی چیز جٹھلاتی ہے تجھے بعد عظیم کہ اللہ تعالیٰ تخلیق و تقلیب احوال پر قادر ہیں اللہ تعالیٰ تخلیق و تقلیب احوال پر بھائی جب اللہ تخلیق پر قادر ہے تقلیب پر قادر ہے تو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا ضرور کر سکتا ہے بس کون سی چیز جٹ ہے تجھے بعد اس کے اللہ تعالیٰ تخلیق و تکلیف احوال پر قادر ہے بدین ساتھ قیامت کے قیامت کے ساتھ علیہ صلاح بحکم الحاکمین یہ دلیل اصلی ہے کیا ہے دیکھو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے حاکم اپنے وفاداروں کو بدلے دیتے ہیں یعنی نعمتیں دیتے ہیں مربے دیتے ہیں جائیدادیں دیتے ہیں اور اپنے نافرمان کو میں ڈالتے ہیں پھانسیاں لگا دیتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے حاکم ہیں اور اللہ جو ہے وہ کیا ہے آکمل حاکمین ہے کیا وہ اپنے وفاداروں کو بدلہ نہیں دے گا اپنے دشمنوں کو بدلہ نہیں دے گا چھوٹے بادشاہ تو دیتے ہیں تو بڑا بادشاہ کیوں نہیں دے گا ضرور دے گا اور اس جگہ سزا کے لیے قیامت کا دن ضروری ہے اس لیے قیامت ضرور آئے گی علیہ ہے اللہ تبارک بتا رہا بڑا حاکم حاکموں کا سارے حاکم سے بڑا بہتر حاکم نہیں ہے کیا اب عبارت ہے یہاں نیچے نیچے عبارت دیکھو یعنی جب فانی اور ناقص حکومتیں لکھا ہے یعنی فانی اور ناقص حق ہوتے ہیں اپنے باغیوں کو سزا اور وفاداروں کو انعام دیتی ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ میں یہ توقع نہیں آئے جی ہمیں کیا اللہ تعالیٰ میں یہ توقع نہیں ہے نہیں اللہ پاک بڑا بسم حق الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سورہ علق کا موضوع ہے قرآن قرآن ماقبل سے مسئلہ چل رہا تھا نا توحید اور قیامت کا ساتھ ساتھ پھر وشم کے اندر تفرقہ فیل اتقاد کا بیان تھا اور اس کے بعد بلین کے اندر تفرقہ فیل اعمال کا بیان تھا غزبہ اور علم نشرات کے اندر نبی علیہ السلاط اور تسلیم اور صحابہ کرام کے لیے تسلی اور شعبوں کا جواب تھا اس کے بعد بتین میں فرمایا تھا تین دلائل نقلیا ایک دلیل عقلی ایک دلیل وہی کے ذریعے ثابت کیا کہ انسان کو شرف اور فضیلت جو ملتی ہے کہ ایمان اور مسئلہ توحید کی وجہ سے اگر انسان ایمان اور مسئلہ توحید کو قبول نہ کرے تو وہ اصل صافرین میں چلا جاتا ہے اب اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت اب تلاوت پرانے پاک کیا کرو <clears throat> رات دن کی تلاوت کے اندر لگے رہو یہ قرآن پاک جو ہے جو کہ معمولی کتاب نہیں اندا اندلنا حفیع لہلت القدر جس رات میں اس کا اترنا شروع ہوا <coughs> اس رات کو ہزار مہینے کی عبادت سے افضلیت حاصل ہے اور جو لوگ زد کرتے ہیں جیسے سی کرتے ہیں لم یقن الدین کفرو من اہل کتاب المشرقین وہ لوگ ضدی ہیں ضد کی وجہ سے نہیں مانتے ورنہ قرآن تو بڑی عظیم الشان کتاب ہے بات سمجھ اس کے بعد لمبے ان کے بعد صورت کون سی ہے اعزاز الدل تو جو لوگ ضد کر رہے ہیں اور نہیں مانتے تو کیا مت بھی قریب آ چکی ہے کیا مت کے دن ان کا پتہ چل جائے گا کہ کیا حال ہے ان کا اس کے بعد بلعزیہ کے ذبح کے اندر کفار کے ظلم پر شکوہ کیا گیا کہ یہ کتنے بڑے ظالم ہیں کہ جانور ہے گھوڑا وہ بھی اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے لیکن یہ میں حقیقی مالک ہوں لیکن میری بات تسلیم نہیں کرتے اس کے بعد الفار یا کملکار یا ان کے اندر اوپر تخویف کی گئی کہ جو لوگ نہیں مانتے تو کیا مت کی قریب ہے اور وہاں ہر ہر عمل کا ہر ہر قول کا وہاں بدن ہوگا اور جن کا ایمان ہوگا جن کے پاس وہ جنت میں جائیں گے باقی سب کے اندر جائیں گے اس کے بعد اللہ متقاصر آئے گی اس میں پھر وہی مضمون تفصیل میں دنیا آئے گا کہ یہ لوگ جو ضدی بنے ہوئے ہیں اور اللہ کی بات کو نہیں مانتے اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر رات دن ہے لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ ان الانسان لفی خسرن کہ جن لوگوں کے اندر ایمان اور اعمال صالحہ اور اقمال تکمیل دونوں چیزیں پائی جاتی تھی وہ کامیاب ہوئے گیا سب سے سب ناکام ہو گئے سمجھ رہے ہو اس طرح یہ سلسلہ چلے گا ان شان کا سورہ کے اندر میں عرض کرایا تھا حدیث پاک میں آیا ہے بی بی اشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ حاصل آتی ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم کو نبوت ملنے سے پہلے حب ہوبل خلا حضرت کی دل کے اندر الگ رہنے کی محبت پیدا ہو گئی آپ لوگوں سے الگ رہتے سمجھا اور زیادہ تر آپ غار ہرا کے اندر وقت گزارتے وہاں عبادت کیا کرتے تھے خدیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ نے توشا لے جاتے وہاں رہتے اطکاف بھی کرتے عبادت بھی کرتے جب وہ توشا ختم ہو جاتا تو پھر واپس آ جاتے پھر اور لے جاتے مہینہ مہینہ بھی غار ہلا میں آپ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا حضرت کو نبوت عطا فرمائی رات کا وقت تھا رمضان المبارک کا مہینہ تھا آخری راتیں تھیں تاک راتیں یہ اکیس تیئیس پچیس ستائیس انتیس ان میں سے کوئی رات کی تعلیم نہیں ہے بارہ اتنا ہے کہ آخری راتیں تھی آخری تھا اور پاک راتیں تھیں تو رات کا وقت تھا کہ جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آ گیا آ گیا اور کو کا اقرا آپ نے فرمایا ماں قارن میں تو پڑھا ہوا نہیں پڑھنے والا نہیں ہوں اس نے حضرت کو دبوچا زبردست تو پھر کہنے لگا ایک رات مان کار نے تین دفعہ اس نے دبایا پھر اس نے خود پڑھنا شروع کر دیا اس میں رب بہتر لگی خلق خلق والے حضرت بھی پیچھے پیچھے پڑھتے آئے ماں یا عالم تک یہ آیات ہے بس وہ چلا گیا حضرت گھر آ گئے حضرت کو سبزی لگ گئی زبردست تو حضرت نے گھر والوں سے کہا لونی تو لونی یہ کپڑا اڑاؤ کمبل اڑ کر سو گئے دیر بعد جب آپ کی طبیعت سن لی سمجھا خوف اور جو گھبراہٹ ختم ہوئی تو پھر آپ نے بھی جو خبیت القبرا کو سارا حال سنایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق حضرت اقرا جو ہے لکھا ہے موضوع صورت کی رات قرآن جی، حضرت جو لوگ اتنی واضح بیان کے باوجود بھی آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان کو خاطر میں نہ لائیے اور قرآن پاک کی تلاوت جاری رکھے پڑھ تم ساتھ نام پاک اپنے رب کے جی، اللہ بھی خالہ کا ذات پاک جس نے پیدا فرمایا حضرت اقرا جو ہے یہ متعدی ہے کیا ہے بارہ یقرا فیل متعدی ہے نا جی اب اقرا جو ہے حکم ہو رہا ہے کہ پڑھو تو کیا پڑھو یہ جی، مقروب کیا ہے کس چیز کو پڑھا جائے اس کے بارے میں علماء کا دو قول ہے ایک قول تو یہ ہے کہ اقرا کا مفعول ہے سورہ فاتحہ کیا ہے سورہ فاتحہ بھی اس وقت بعض روایات ضعیفہ میں آئی ہے کہ نازل ہوئی تو پڑھ تو کیا پڑھ یعنی الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم وہ صورت نازل ہوئی ہے دو دفعہ نازل ہوئی ہے ایک دفعہ اب ایک دفعہ مدینہ منورہ کے اندر اور دوسرا قول یہ کہ نہ بلکہ یہاں اقرا جو ہے یہ لازمی ہے بعض اوقات فیل متعدی کو بمنزلے لے کے قرار دیا جاتا ہے نا مسلمانی میں تم نے پڑھا ہے قل حل یسوی الدین یعلمون والذین لا یعلمون یہاں یعلمون لا یعلمون دونوں متعدی ہونے کے باوجود جہاں لازمی بنے ہوئے ہیں کوئی ان کا مقبول نہیں ہے تو یہاں بھی اقرا جو ہے یہ اقرا لازمی ہے اور متعدی نہیں ہے کہ مقبول تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اقرا بسم ربک پڑھ تو سات نام پاک اپنے رب سے بسم رب جار مجرور کا متعلق جو ہے مستعین لکھا ہوا مستعین میں رب کا گا پر حال ہونا تیرا کہ تم مدد مانگنے والا ہے اپنے رب سے اللہ خالہ کا خالہ کا پل کر نعمت اولا آما نعمت اولا عام نے مطلب سارے جہان کو پیدا فرمایا وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا سارے جہان کو حضرت خالہ کا بھی فعل متعدی ہے اور اس کا مفول جو ہے حضب کر دیا گیا افادہ تعمیم کی وجہ سے تاکہ تعمیم کو فائدہ ہو بعض اوقات مقرر میں تم نے پڑھا ہے کہ بعض اوقات مفول کو حضم کر دیا جاتا ہے فیل کو عام کرنے کے لیے تاکہ اس میں عموم پیدا ہوئے تو یہاں بھی خالقہ کا مفول مقدر ہے اے کلا شعین اے کلّا شعین پر تو امداد حاصل کرنے والا سات نام پاک اپنے پروردگار کے وہ ذات پاک جس نے پیدا فرمایا ہر چیز کو خلق الانسان نعمت خاصا اب یہ تخصیص بادت تعمیم ہے کہ پہلے ہر شہر کا ذکر تھا اب صرف انسان کا ذکر ہے پیدا فرمایا اس نے انسان کو من علق خون منجمد سے خون کے لوتھڑے سے اس نے انسان کو پیدا فرمایا اے میرے پیغمبر علیہ السلام جو ذات پاک معدومات کو پیدا کر کے موجودات بنا سکتا ہے سنو صحیح جو ذات پاک معدومات کو وجود عطا کر کے موجودات بنا سکتا ہے وہ ذات پاک آپ کو قرآن بھی پڑھا سکتا ہے سمجھا آپ کے سینے کے اندر قرآن جو ہے وہ تعلیم قرآن جو ہے وہ داخل کر سکتا ہے خالق الانسان پیدا فرمایا انسان کو میں نے خون منجمد سے حضرت میں نے اعلیٰ کا پرچہ لکھا ہے حیثیت خاص کر کے لکھا ہے اور اچھا اشکال یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں نسخے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ انسان کی ابتدا نسخے سے ہوتی ہے نا اور پیچھے جتنی صورتیں ہیں یہ ساری نسخے کا ذکر آتا رہا ہے یہاں خاص طور پر الگ کا ذکر کیوں کیا گیا طرف دیکھو انسان پر ماں کے پیٹ میں کئی دور آتے ہیں چاہتے ہیں پہلا دور ہے کہ وہ پانی کا کترا ہوتا ہے دوسرا دور ہوتا ہے کہ وہ خون ہوتا ہے تیسرا دور ہوتا ہے کہ وہ گوشت بن جاتا ہے گوشت پوست ہڈیاں وغیرہ تین دور یعنی آتے ہیں تو تین دوروں میں سے پہلے دور کا بھی ذکر نہیں کیا نسخے والا تیسرا دور جو ہے لہم والا اس کو بھی ذکر نہیں کیا درمیان والا الگ جو ہے اس کو ذکر کیا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ نسخہ جو ہے پانی کا قطرہ اس کی نجاست کے اندر علماء کا اختلاف ہے اس کی نجاست میں علماء کا چاہے پڑھا ہے تم نے ہدایہ کے اندر کہ امام شاہ علی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک منی پاک ہے جی۔ اور ہے نہیں ہے لیکن حالت جو ہے خون خون کی نجاست میں کسی کا اختلاف نہیں ہے تمام علماء متفق ہیں اس بات پر کہ خون پلید ہے سمجھ رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خون جو ہے یہ نسخے سے بھی حقیر ہے خون جو ہے یہ نسخے سے بھی حقیر ہے کیونکہ خون جو ہے یہ متفق علیہ نجس ہے اور نسخہ جو ہے اس کے اندر کیا ہے اختلاف ہے بازو کے نزدیک پاک ہے بازو کے نزدیک فلید ہے تو یہ اور قدرت ربانی کا بیان ہے یہاں پیدا فرمایا من اعلیٰ کن خون منجمد سے یہ حالت ہے برزخیہ اس لیے کہا گیا کہ جس طرح برزخ دنیا اور آخرت کے درمیان میں ہوتا ہے یہ حالت جو ہے یہ نطفہ اور لہم کے درمیان میں ہے یہ درمیانی حالت ہے اقراب رب اکرم پڑھ اور رب تیرا بڑا مہربان ہے الاکرم پر لکھا جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جو چاہتا ہے عطا کرتا ہے میں طرف دیکھو میں سمجھا دوں بات سنو فیض لینے کے لیے کسی سے فیض لینے کے لیے دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں دو پہلی شرط یہ ہے کہ فیض لینے والا جو ہے اس کے اندر صلاحیت ہوئے اس کے اندر کیا ہوئے صلاحیت ہوئے فیض لینے کی اگر فیض لینے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ فیض حاصل نہیں کر سکتا نمبر دو کہ فیض دینے والا جو ہے مفید مفید جو ہے وہ بخیل نہ ہوئے بلکہ ہوئے جواد ہوئے اور وہ فیض دینا بھی چاہے سمجھ رہے ہو اگر مفید فیض دینا نہیں چاہے گا تو پھر بھی مستفید کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا اللہ نے فرمایا ہے خالق من علق اقرا بکل الاکرم اللہ علام بالقلم علام الانسان معلوم ربو کل اکرم اے میرے پیغمبر علیہ السلام مفید جو ہے وہ اللہ ہے جو بہت بڑا مہربان ہے مفید اللہ ہے جو بہت بڑا مہربان ہے اس کے اندر بخیلی کا نام و نشان نہیں ہے وہ دینے والا ہے اس لیے آپ فیض لینے کی کوشش کرو تو اللہ ضرور فیض عطا فرمائے گا آگے فرمایا اللہ جی علام الانسان مالم یا عالم کہ انسان جو ہے مستفید جو ہے اس کے اندر